سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر ادا کرتے پھر بستیوں کی طرف جانے والا پہنچ جاتا لیکن ابھی تک سورج بلند ایک کے مطابق سفید اور زندہ ہوتا امام زہری نے کہا یہ بستیاں مدینہ منورہ سے دو دو تین تین اور خیال ہے کہ راوی نے چار چار کا لفظ بھی بولا میلوں کے فاصلے پر واقع تھیں حدیث نمبر گیارہ سو چھبیس مسند احمد